اور جب تم اللہ پیدا کر کرنا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ جماعت تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم یہ چاہتے تھے کہ جن کے پاس اصل نہیں ہے ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو اور وہ تمہارے ہاتھ لگے تاکہ سارا مال ہمارے کمرے میں آ جائے اور لڑائی کی شدت بھی برداشت نہ کرنی پڑے اور اللہ چاہتا تھا کہ ہاتھ کو سچا کرے اپنے کرے مال کے ساتھ اور کافروں کی جڑ پاتے کہا کہ سچ کو سچا کرے اور بادل کو بادل کرے اگر مدرے مجرم نا پسند کرتے ہوں اس طرح تیسری عزت جب تم اپنے رام سے فریاد یاد کرنے لگے اور تمہارے رام نے تمہاری دعا قبول کی جب میدان میں آ گئے تو پھر تم دعا کرتے تھے کہ یادہ ہمیں کامیابی دے ہمیں فضا دے ہم تھوڑے ہیں مجھ سے زیادہ ہیں اللہ نے کہا کہ میں تمہاری امداد کے لیے ایک ہزار فرشتہ بھیجتا ہوں آگے پیچھے آنے والے اور نہ کیا اس بات کو اللہ نے مگر تم تم کو خوش کرنے کے لیے اور تاکہ تمہارے دلوں میں چین آ جائے مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بے شک اللہ زبردست ہے کرنے والا تو یہ نہیں کہ فرشتہ مدد کرتا ہے مدد کرنے والا اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی مدد کرنی ہو تو کوئی سبق پیدا کر دیتے ہیں تو انسان کو مدد مانگنی اللہ سے چاہیے یہ نہیں کہ وہ فرشتہ طریقے سے مدد کے لیے آیا تھا تو لہٰذا فرشتے سے مدد مانگنے کی نہیں ہے مانگی اللہ سے آگے بے شک اللہ اس آدمی کا کام جس طریقے سے طے کر دے تاکہ اللہ زبردست ہے والا چوتھی والا ہے جب وہ اللہ ڈال رہا تھا تمہارے اوپر اون کو واسطے سے اطمینان دلانے کی اپنی طرف سے اور اتار رہا تھا تمہارے اوپر آسمان سے پانی تاکہ وہ پانی کے ذریعے تم کو پاک کرے اور شیطان کی نجات کو دور کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور قدموں کو ثابت رکھے واقعہ یہ پیش آیا کہ مسلمان پر شام تھے مسلمانوں پر اون آئی اور سکون پیدا ہوا نمبر دو مشرق کنو پر بھی قابض ہو گئے جو کہ بدل کے میدان میں کنویں تھے اور ایسے علاقے پر ایسی جگہ پر قابض ہو گئے جس جگہ پر قدم ٹھہرتے تھے مسلمان جس طرف سے ادھر پانی بھی کوئی نہیں تھا اور پھر مسلمان جس طرف سے ٹھہرتے تھے وہاں پاؤں کے پھسلنے کا بھی کافی امکان تھا تو اللہ نے مہربانی کی منہ کے ساتھ سکون بھی نازل کر دیا بارش ہو گئی جب بارش ہو گئی تو جس علاقے میں مشرق تھے اس علاقے میں بھسڑ پیدا ہو گئی اور ادھر کا ریتلا علاقہ اور یہ ریت جم گئی تو گویا کہ یہ خدا کی بڑی مہربانی ہو گئی اس ذریعے سے اللہ نے تمہارے قدموں کو ثابت کیا اس ہے ربوں کا یہ پانچ می رہتا ہے جب وہی کر رہا تھا تیرہ فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ثابت رکھو ایمان والوں کو یعنی فرشتے ایمان والوں کے دلوں میں حوصلہ کے خیالات ڈالیں جیسے شیطان خیالات ڈالتا ہے گندے تو فجتا ہے وہ خیالات ڈالتا ہے اچھے اور انسان کو نیکی پر راغب کرتا ہے میں ڈالوں گا کافروں کے دلوں میں روڈ کو فرد ربو فوکل ناتھ ورد ربو بینک اللہ بدان گردوں پر مارو اور ان کے ہاتھ کوڑے کو کاٹو تلوار گردن پر ماری ہے اور تلوار کے ذریعے سے کوڑے کاٹ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کوڑوں کے ساتھ تلوار کو پکڑ کر مقابلہ دوبارہ نہ کر سکے یہ انہوں نے مخالفت کی ادا کی اور اس کے رسول کی اور جو بھی مخالفت کر لیتا ہے اس کے اصول کی پس سال کے اندر سزا والا ہے زار تم کو یہ تو مزہ اب چکو اور جان دو کہ کافروں کے لیے ایک اور آزاد ہے اور وہ کا آزاد ہوگا قیامت کے دن دنیا میں بھی ہم نے سزا دے دی ہے کافروں کو مار پڑی ہے اور قیامت کے دن بھی کافروں کا آزاد آئے گا فضر فوقت آزاد اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گردن سے اوپر مارو بلکہ اس کا مانا کہ گردن کے اوپر مارو گردن سے اوپر نہیں بلکہ گردن کے اوپر سمجھی بات اب وہ جو روایت آتی ہے جس روایت میں ہاتھ باندھنا فوکس ہو رہا ہے تو وہاں بھی فوکس ہو رہا کا لفظ ہے تو اس کا مانا یہ ہی کرنا کہ ناف سے اوپر یہ ضروری نہیں یہ مانا بھی ہو سکتا ہے ناف کے اوپر جیسے یہاں فوکلا ناکمن یہ ہے کہ گردن کے اوپر گردن سے اوپر مراد نہیں ہے تو وہاں بھی فوکس سولہ کمان یہ ہو جائے گا ناف کے اوپر البتہ سے سولہ کمان ہوگا ناف سے نیچے تو فوکل سولہ کا کمان ہو گیا نا کہ ناف کے اوپر تو یہ ناف کے اوپر والی بات بڑی ناف سے اوپر والی بات پھر نہ بڑھیں گی یہاں ہی بندر جی نہ کفر ہوں یہ پہلا قاعدہ ہے اس میں جہاد کی ترغیب ہے اے ایمان والوں جب تمہارا ٹکراؤ ہو کافروں سے میدان جنگ میں پدارٹ وز عمورت بار ان سے پیس نہ پھیرو اور جو ان سے اس دن اپنی پیٹ پھیرے گا مگر یہ کہ وہ لڑائی کا ہدا کرتا ہو یا اپنی جماعت میں جانا چاہتا ہو تو بغیر ان وجہ کے کوئی آدمی پیٹ پھیرے بس تاکہ وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ اور اس کا ٹھکانا جنم میں اور دوسری جگہ پھر کے جانے کی مطلب یہ کہ جب میدان جنگ میں جاؤ نا تو پیٹ پھیرنا آرام ہے البتہ ہیلا کرنے کے لیے بندہ پیچھے آتا ہے یا بندے کی فوج کی جماعت پیچھے رہ جائے اور یہ اکیلا دشمن میں چلا جائے پیچھے آتا ہے یہ جائز ہے اس کے بغیر اگر کوئی آدمی پیٹ پھیرتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے اور ٹھکانا اس کا جنب ہے بے سر مسیح تم کی ہاں، مولانا مسعود الرحمان نام بھی یاد آ گیا ہے مسعود الرحمان ان کے ساتھ یہ بات چیت ہو چی فلن تر یہ چھتی گت ہے بس تم نے ان کو قتل نہ کیا کی نندا طرح ہوں لیکن اللہ کو قتل کیا وہ مار تو مہتا اور وہ کنکریوں کی گٹھی آپ نے نہ پھینکی جب آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ ایمان والوں کو جانتے یا انعام دے اچھا انعام بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے ساری عزتیں بیان کی ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میدان جنگ میں لانا تم کو فرشتوں کے ذریعے سے دوبارہ تعلق کرانا بارش کا نازل کرنا یہ سارے کام جب مطلب کیے ہیں تو پھر خلاصہ کرام تو یہ ہوا کہ مار تم نے نہیں دی ان کو بلکہ مار دینے والا کون ہے اللہ ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جس وقت لڑائی خوب تیز ہو جائے نا تو اس وقت تو آپ ایک کنکریوں کی مٹھی لیں اور دشمن کی طرف پھینک دیں جناج نبی رسام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ایسا ہوا کہ ایک ایک کنکری ہر کافر کی آنکھ میں جا پڑی اب ظاہر بات ہے یہ کسی انسان کے وقت کی بات تو نہیں ہے کہ جس وقت وہ مٹھی پھینکے کنکریوں کی تو ہر کافر کی آنکھ میں کنکری چلی جائے تو میں وہ مار میں تھا وہ جو کنکریوں کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ بظاہر تو آپ نے پھینکی لیکن اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا کون تھا اللہ تھا بلا کہ اللہ رما لیکن اللہ نے وہ پھینکی اور کہا کہ جانتے یا کہا کہ انعام دے ایمان والوں کو اچھا انعام بے شک اللہ سننے والا جانے والا رات بھی یہ بات ہو چکی وان اللہ اور جان دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دعو محسوس کرتا ہے ان سے ہوں اگر تم فیصلہ چاہو تو فیصلہ تو ہو گیا اور اگر بعد آ جاؤ اے مشرے کو تو تمہارے حل میں بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آؤ گے ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے اور ہر کے اتنا کام آئے کہ تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی اگر کتنی زیادہ ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے ایک قاعدہ ایمان والوں کے لیے پہلے بتایا کہ میدان جنگ میں پیس نہیں دینی پیچھے نہیں ہٹنا دوسرا اے ایمان والو اعتراض کرو اللہ کے اس کے سور کی اور نہ پھر اس کے جب کہ تم سنتے ہو اور نہ ہو کس رول کے جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں ان میں شربت دباب تاکہ سارے جانوروں سے بہتر اللہ کے ہاں بہرے گنگے ہیں جو کہ سمجھتے نہیں بلاؤ عالم اللہ فیم خیر اللہ اسما ہوں اور اگر اللہ جانتا ہو کے اندر کوئی بھلائی ان کو سناتا اور اگر ان کو سنائے تو وہ منہ پھیرتے اس آدمی کو وہ اعلان کرنے والے ہیں خیر کو اللہ نے انہیں جانا نہیں اگر خیر کو جانتا تو بات ان کو سنا دیتا خیر نہ جاننے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو سناتا ہے بات وہ منہ پھیرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ میں اللہ نے خیر کو نہیں جانا اس واسطے اللہ نے ہدایت کی بات ان کو سنائی نہیں یہ جو آیت کا مانا ہے صحیح وہ میں نے بدلا دیا ہے بعض لوگ جن کے دماغ پر چھا جاتی ہے تو وہ ہر جگہ منتق کو ہی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سورہ بڑھا ہے لو ہرے فیم خیر خیرم لسما ہوں لسما ہوں یہ سورے میں معمول بن کر آ گیا ابرا ولاو اسما اس میں یہ موضوع بن کر آ گیا تو یہ بن گئی حد اوسط اور حد اوسط کو گرانے سے نتیجہ ٹھیک نکلنا چاہیے لیکن یہاں نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا کیونکہ پھر مانا یہ بنے گا اگر اللہ ان میں خیر کو جانے تو وہ منہ پھیرے حالانکہ خیر میں اگر اللہ جانے پھر وہ منہ تو نہ پھیرے بلکہ وہ تو کیا کرے ایمان قبول کرے تو اسما ہوں اور اسما ہوں یہ جو دو ہیں یہ ہو جائے گا نا حد اوسط اور حد اوسط کو گرایا جاتا ہے تو گرانے کے بعد نتیجہ صحیح نکلنا چاہیے لیکن یہ نتیجہ صحیح نکلتا نہیں حالانکہ قرآن مجید کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو گرایا جا سکے قرآن مجید سارے کا سارا اسی واسطے ہے کہ سارے کو آدمی سمجھے سوچے اور جو عمل کی باتیں عمل کرے قرآن مجید میں حضب اور گرانے والی بات کو ہوتی اس کے جواب کے لیے میں نے یہاں پر حاشی میں لکھ دیا ہے لو ان میں خیر نہ ہونے کی دلیل ہے سمجھے نا یہ لو اسماع میں خیر نہ ہونے کی دلیل ہے یعنی کہ یہاں قزیہ آپ اسلامی نہ بڑھاؤ بلکہ یہ آپ کی رائے شرطی ہے لو عالم اللہ فیم یہ شرط ہو گئی اگر اللہ نے خیر کو جانتا تو سناتا لیکن اللہ نے خیر کو نہیں جانا سمجھا نا لیکن اللہ نے خیر کو نہیں جانا دلیل کیا ہے کہ خیر کو نہیں جانا سناتا ہے تو منہ پھیرتے ہیں تو اگر خیر کو جانتا ہوتا تو سنانے پر یہ منہ تو نہ پھیرتے تو لہٰذا یہ کیا سے بنانے کی بجائے کیا سے استثرائی بنایا جائے اور یہ نو اسباؤں یہ خیر نہ ہونے کی کیا ہے عزت ہے اور دلیل ہے یا یہ تیسرا قاعدہ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جب وہ رسول تم کو بلایا اس کام کے لیے جو تم کو زندہ کرے پیغمبر جس کو کسی بات کے لیے بلاتا ہے تو پیغمبر کی بات پر عمل کرنے سے انسان میں حیات آتی جاتی ہے اور جان لو تعالیٰ رکاوٹ بنتا ہے آدمی اس کے دل کے درمیان اور یہ بھی جان لو تم اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے وقت تک وہ فطرہ اور بچوں ایک فطرے سے کتنا پہنچے گا صرف ان کو جو تمہیں سے ظالم ہے اور جان دو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے بہت گرو تو کریل اور یاد کرو جب کہ تم چھوڑے ہوتے تھے تم لوگ سمجھ جاتے زمین میں جب کہ تم فیوچر لے گے تم کو لوگ اور اللہ نے ٹھکانا دیا تم کو اور مدد کی تمہاری اور قوت دی تم کو اپنی مدد کے ساتھ اور روزی بھی تم کو چیزوں سے تاکہ تم شکر کرو چوتھا اے ایمان والو نہ خیال کرو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور نہ خیال کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تم جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے پاس حضر عظیم ہے پانچواں قاعدہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کر دے گا یعنی فتح حاصل ہوگی تو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اتارے گا تم سے تمہاری برائیاں اور بخشے گا تم کو اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تو یہ چھ عبتیں بھی بیان ہو گئی ہیں مال غنیمت کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرنے کی اور پانچ قاعدے بھی بیان ہو گئے ہیں اب یہاں سے کتار کی ترغیب کتار کا حکم اور کتار کے لیے پانچ عزتوں کا بیان ہے جنگ کرو یہ علت ہے پہلی کتار کی جب تیرے متعلق کاغذ کر رہے تھے تو یس میں تو کا اور یس سلو کا تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں وہ بھی داؤ کر رہے تھے اللہ بھی کر رہا تھا اور اللہ بے طرح دعو کرنے والا اللہ کا داؤ چل جاتا ہے لوگوں کا داؤ چلتا نہیں ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب کہ مشرقین مکہ بیٹھ گئے ایک جگہ کہ نبی علیہ السلام سے ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں بڑا پریشان کر دیا ہے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے کو بندہ چلا جاتا ہے اور وہ ایمان کو دور کرتا ہے ہم نے بڑی مقابلے ڈالی لیکن ہماری رکاوٹیں سے آپ سے فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوا تو کیا کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ وہاں ابلیس بھی ایک انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم مشورہ کرنے لگے ہو تو میں بھی آ جاؤں تمہارے مشورے میں شریک ہونے کے لیے اور میں بھی تم کو کوئی بہتر رائے دے سکوں گا اب وہ عام باتیں چلی کہ نبی اقوام کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کسی نے کہا قید کر دو تو یہ ابلیس بولا کہ پہلے قید کیا نہیں ہے تم نے کیا تالے میں کیا چیزیں نکلا ہے کسی نے کہا اچھا پھر وہ شہر سے نکال دو کہا شہر سے نکال دو گے اس کی زبان میں بڑی مٹھاس ہے جہاں جائے گا جس قبیلے کے پاس جائے گا لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور کل وہ پھر ان لوگوں کو دے کر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا کسی نے کہا قتل کرنا چاہیے تو یہ بولا کہ یہ علاج ٹھیک ہے ختم کرنا ہی بہتر ہے قتل کرنا بہتر ہے پھر کسی نے کہا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو جو بندہ قتل کرے گا تو بہت اس کے مقابلے میں آ جائیں گے کہ نے ہمارا بندہ کیوں قتل کر دیا ہے تو پھر یا تو کے ساتھ لیں گے اور یا پھر دیت کی بات ہوگی اور سو اونٹ دینے پڑیں گے تو اس نے کہا کہ میری بھی ایک رائے ہے کہ قتل کرتے وقت ایک قبیلے کا ایک آدمی قتل نہ کرے بلکہ مختلف قبائل میں سے ایک ایک بندہ قتل کرنے کے لیے چلا جائے جس وقت وہ مختلف قبائل ہوں گے قتل میں سارے قبیلے شریک ہو جائیں گے تو بنو حاصل سب سے لڑائی تو نہیں سکیں گے جب سب سے لڑائی نہ ہو سکے گی تو مطالبہ کریں گے سو اونٹ دیت کا تو قبائل پر تقسیم ہو جائے گی دیت تو پھر دیت دینی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی تو میں کہ وہ پروگرام بنا رہے تھے قید کرنے کا یا نکالنے کا یا قتل کرنے کا ان کا پروگرام کچھ اور تھا اللہ کا پروگرام تھا اپنے پیغمبر کو حفاظت مدیدہ مڈبرا پہنچانے کا یہ بھی ایک عزت ہو گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہیے جن لوگوں نے پیغمبر کے خلاف ایسے منصوبے بڑھائے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو کہتے ہیں ہم نے سن لی اگر ہم بھی چاہتے تو ہم بھی اس جیسی بات کر سکتے ان ہزار نہیں ہے یہ مگر کہانی ہے پہلو کی کافروں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو کہتے کہ اگر ہم چاہتے نا تو ہم بھی اس جیسا کتاب کتاب بڑھا سکتے تھے اس جیسی کتاب پیش کر سکتے تھے پہلو کی کہانیاں ہیں اور کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بنا سکتے تھے تو وہ بنا کر کبھی لے آتے قرآن کا مقابلہ کر دیتے لیکن بڑھا سکے کوئی نہ ویسے یہ لفظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھا سکتے ہیں کہنا ہاضا اور حقا یہ بھی کتاب کی لت ہے اور جب کہنے لگے اے اللہ اگر یہی دین سچا ہے تھے رب سے تو ہمارے اوپر برساد آسمان سے پتھر یا ہم پر لاس آزاد تو ماں کا رندہ اور فرمایا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا عذاب ابھی نہیں آئے گا ہر کے ذریعے کہ اللہ ان کو سزا دے جب کہ آپ ان کے اندر ہو اور نہیں اللہ ان کو سزا دینے والا جبکہ یہ بخشش مانگ رہے ہیں اپنے گراؤں کی مطلب یہ ہے کہ مکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سزا مل جائے جب تک پہ مکے کے اندر موجود ہے سزا نہیں آنی پہ یہاں سے چلا جائے گا پھر سزا آئے گی نمبر دو مکے میں کئی سارے ایسے افراد موجود ہیں جو ایمان والے ہیں ہدایت والے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی اللہ کی اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں تو پھر مکے کے اندر ایسے افراد کی موجودگی میں ہم مکے پر سزا دیا ہے تو یہ بات نہیں ہوگی پھر ہوا یہ کہ وہ جو ایمان والے تھے وہ وقتاً فوقتاً جدا ہو گئے مکے سے نبی رسامی وہاں سے چلے گئے تو پھر مار پڑنی شروع ہو گئی کافروں کو کہاں آئیں گے مکہ پتہ بھی ہو گیا اور جن لوگوں نے کفر پر قائم رہنا تھا ان کو اللہ نے سزا دے دی وہ مار ہوں اور کیا وجہ ہے کہ نہ سزا دے ان کو اللہ اور وہ روکتے ہیں سے بمار کا نو اور نہیں ہے اس کے متبادی نہیں ہے اس کے متونی مگر پہنچ لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے جب بھی کتاب نہیں ہوتی ان کے دماغ پہ اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں پیسنا دیکھو یہ آتے ہیں بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیستے ہیں حالانکہ یہاں سے چاہیے کہ بندہ سر بس یوز اللہ سے معافی مانگے اب تک وہ ہزار پندرہ سو رسم کرتے رہے پانچویں جن لوگوں نے کبھر کیا وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے راستے کو روکے بس یہ مال خرچ کریں گے پھر ہوگا ان کے لیے یہ خرچ کرنا سوچ پھر یہ مغلوب ہوں گے اور جن لوگوں نے کبھر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ نہ پاک کو پاک سے الگ کرے اور کو باغ کو باغ کے اوپر ڈال دے پھر ڈھیر کر دے سب کو اور کر دے جہنم میں یہ یوگا سارے والے یہ <clears throat> پہلے لفظ ہے یوگلا بون اور شرون دنیا میں مغلوب ہوں گے قیامت کے دن جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے دنیا میں مغلوب ہونے پر متفر ہے یہ ابیز اللہ اور خبیصہ میں نہ صحیح ہے تاکہ پتہ چل چلتا ہے دنیا کے اندر خبیز کون ہے اور طیب کون ہے اور جو شرور اس پر متفر ہے یہ جلد خبیز آباد العبازل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے کا پاک اکٹھے کرے گا بعض کو اوپر اور سب کو ڈھیر کر کے جھرنے میں ڈال دے گا خدا قبول خاص رول وہی لوگ ہیں سارے والے تو کیا کافروں کو اگر وہ باز آ دیں تو پہلی غلطیاں جائے گی بہت اور اگر وہ دوبارہ کی غلطیاں کریں گے تو پہلوں کا دستور جو چلا آیا ہے وہی دستور آج بھی پورا ہوگا وقات کے ہم پانچ عبت کتاب کی بیان کرنے کے بعد اب کتاب کا حکم ہے اور لڑو ان سے سا آنکھ فطرا نہ رہے اور ہو جائے دین سارا اللہ کے لیے یعنی اب تو یہ بات ہے کہ کافروں کا دور ہے اور کافر کئی مسلمانوں کو دین حق سے ہٹا رہے ہیں تو یہ کافروں کا دور ٹوٹنا چاہیے اور غلبہ ہونا چاہیے اللہ کے دین کا بس اگر وہ بات آ جائیں بس آگے تعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں وائن تو اور اگر وہ اراد کریں بس جان لو کہ اللہ تمہارا حامی ہے اچھا حامی اور اچھا مددگار واہ لگو اللہ کو بن شاعر سورت کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس دوسرے حصے کے اندر مال غنیمت کے بارے میں پھر جملہ تفصیل آ گئی ہے پہلے تو وہ یہ کہہ دیا تھا کہ معاملہ سکون کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے اب کچھ تفصیل آ گئی ہے اور پھر قواعد بھی آ رہے ہیں کچھ قواعد مومنوں کے لیے اور کچھ قواعد نبی السلام کے لیے تو میں جان لو کہ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا فن اللہ ہوم و اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ پہلے پانچواں حصہ نکالنا ہوگا مالک اس پانچویں حصے کا کون ہے اللہ ول رسول اور اس کی تقسیم کرنے کا حق کس کو ہے رسول کو تو پہلا نام ہو گیا ملت کے لیے دوسرے نام نے بتا دیا کہ تقسیم کا حق کس کو ہے رسول کو آگے پھر لام آیا یہ مصارف کا بیان ہے پیغمبر نے تقسیم کرنا ہے کن کو دے گا پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو دے گا یتیموں کو دے گا مسکینوں کو دے گا مسافروں کو دے گا تو یہ اس کے مصارف کا بیان ہو گیا اگر ہو تو ہمیں ہے اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر جس دن کے فیصلہ ہونا تھا جس دن دو جماعتیں لڑی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو فیصلے کے دن ہم نے ایک بات نازل کی تھی کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں لڑیں گے اللہ کامیابی دے گا تو فرمایا اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو پھر تم کو چاہیے کہ یہ مارے غریمت کا معاملہ سپورٹ کر لو اللہ سو کے اور حکم یہ ہے کہ پانچواں حصہ پہلے نکالا جائے اور باقی مال تقسیم ہو جائے اس ہم تم بے روزگار دنیا جب کہ تم تھے مردے کنارے اور وہ تھے دوسرے کنارے پردے کنارے اور کافلا تو نیچے سے گزر گیا اور اگر تم آپس میں پیدا کرتے سبے پر پہنچنے میں اختلاف کرتے کوئی جاتا اور کوئی نہ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اچانک لے آئے تم کچھ مقام میں تاکہ پورا کرے اللہ ایک بات کو جس بات کے ہونے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوا تھا اور جس بات کے ہونے کا فیصلہ اللہ کر دے وہ بات پھر پوری ہو جاتی ہے بھیا آنے کا من ہارا کام بھیا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک اور حجت قائم ہونے کے بعد اور جسے زندہ ہونا ہے وہ زندہ اور اجتر قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کو کامیابی دے کر اللہ نے یہ حجت قائم کر دی کام کر دی کہ مسلمان حق پر ہیں کافروں کو شکست دے کر حجت کام ہو گئی کہ یہ جو کبر آئی یہ غلط بات ہے اب حجت قائم ہونے کے بعد جسے کافر ہونا ہے کافر ہوگا اور جس آدمی نے ایمان قبول کرنا ایمان قبول کرے گا اور تاکہ سونے والا جانے والا یہ ایک علت ہوگی اب دوسری علت جب دکھا رہا تھا تجھے وہ کافر اللہ تیری دین میں چھوڑے اور اگر دکھاتا تجھے وہ کافر ہوتے تو تم پھسلتے اور بعد میں جھگڑتے لیکن اللہ نے بچا لیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تینوں کی بات جب یہ جا رہے تھے مسلمان کافروں کے مقابلے میں تو خبریں تو یہ پہنچی کہ کافر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا خواب کے اندر یہ بات دکھائی کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے تو پھر جب نبی نے سامنے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کی ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ جب کافروں کی تعداد تھوڑی ہے تو خیر ہے پھر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اب یہ شکار پیدا ہوتا ہے کہ نفس العمر میں کافروں کی تعداد زیادہ تھی پیغمبر کو یہ دکھایا گیا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے حالانکہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے واقعہ کے مطابق ہوتا ہے سچا ہوتا ہے تو یہاں تعداد تھوڑی کیسے دکھائی گئی جواب اس کا بڑا آسان ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ان میں سے کفر پر قائم رہ کر کفر پر مرنے والے ہیں وہ تھوڑے تھے اب شریعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کسی وقت پر مسلمان ہو جانا تھا تو وہ کافر دکھائے گئے جو کفر پر پکے رہنے والے تھے اور وہ نقص و نمبر کیا تھے تھوڑے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اگر سے اس وقت مقابلے میں زیادہ تھے لیکن جب انہیں مار کھانے تھے تو گویا کہ تھوڑے ہی تھے اگر انہیں غالب ہونا ہوتا تو پھر وہ آگے بولتے ہوتے لیکن جب مال کھانے تھے تو پھر تھوڑے کس اعتبار سے تھوڑے دکھائے اور جب دکھا رہا تھا تم کو وہ کافر جب تم لڑنے لگے تمہاری آنکھوں میں چھوڑے اور تھوڑا کر رہا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں تاکہ اللہ پورا کرے کام کو جس کے پورا ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام یہ بھی عزت ہو گئی تیسری عزت ہو گئی جس وقت میدانی جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے <coughs> تو کافروں کی تعداد تھی زیادہ لیکن مسلمانوں کو وہ تھوڑے نظر آتے تھے اور مسلمان تو تھے ہی تھوڑے تو کافروں نے مسلمانوں کو تھوڑا ہی دیکھنا تھا کیونکہ وہ نفس نمبر میں تھوڑے تھے تو یہ کام اس وقت ہوا جب کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی لڑائی شروع کروانے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا کہ کافر مسلمانوں کو تھوڑے دکھائی دیتے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیتے تاکہ ان کا بھی حوصلہ ہو لڑنے کے لیے ان کا بھی حوصلہ ہو لڑنے کے لیے جب لڑائی شروع ہو گئی اس کے بعد پھر وہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے جس کا تیسرے پارے کے اندر ذکر آیا ہے اس وقت مقصود یہ تھا کہ یہ جو کافر ہیں ان کافروں کے دلوں میں روک ڈال دیا جائے تو جب وہ دیکھتے رہے مسلمان ہم سے کیا ہے زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے دلوں میں روب آنا تھا کہا کہ پورا اللہ کرے اللہ بات کو جس کا فائدہ ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام یار تم یہ قانون ہے پہلا ایمان والوں کے لیے اے ایمان والو جب تمہارا ٹکراؤ ہو کسی دماغ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم خلا پاؤ وہ آتی اللہ سو رہو اور اللہ اللہ کے سور کی اطاعت کرو وراٹ راج ہو جھگڑا نہ کرو جھگڑا کرنے سے گزری آئے گی اور تمہاری یہ ایک ہوا بن گئی ہے نا کہ مسلمان جدھر جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں یہ تمہاری ہوا میں جاتی رہے گی اور ثابت قدم رہو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے آپ ہے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی قوم کے متعلق ایک بات چل پڑتی ہے اس وقت تمہارے متعلق یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمان بڑے کامیاب ہونے والی قوم ہے بڑے غالب ہیں تو میں تنازع ہو جائے گا دوسرے یہ تمہاری بات ختم ہو جائے گی اور نہ ہو سب ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور روکتے اللہ کی راہ سے اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے اس کو لوگوں کرتے ہیں میں سید البو شاید مالا ہوں یہ چوتھی علت ہے اور جب مزین کیے ان کے لیے نے ان کے عمل اور کہا آج تم پر کوئی معلوم نہیں آئے گا لوگوں میں سے وہی ہی اللہ کم اور میں تمہارا حمایتی ہوں پھر جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں الٹا پھرا اپنی ایڈیوں پر اور کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں ہوں اللہ سے ولہ اور شدید القاب اور اللہ سے سزا دینے والا ہے مشرقین کی فوج چلی مکہ مکرمہ سے تو کسی نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں تو کیا پتہ ہے کہ سوراخا بن مالک بارے گئی اپنی برادری کو لے کر تمہارے گھروں پر پیچھے حملہ کر دے تو پھر ہم اپنے گھروں کا کیا خیال کریں تو پھر سوراخا کی شکل میں ابلیس آ گیا ابلیس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو سوراخا ہمارے ساتھ آ گیا ہے تو یہ واقعہ ہوا لیکن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو اٹھا پھرا اور کہا میں تم سے بیزار میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے کرتا ہوں قصہ یہ ہے کہ جب ابلیس آ گیا بدل کے میدان میں اس نے سامنے دیکھا کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں میکائل آئے ہوئے ہیں اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ گیا کہ جب اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہو رہی ہے تو مسلمانوں نے کامیاب ہونا ہے اور کافروں نے مار کھانی ہے پھر یہ وہاں سے نکل بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بیدار ہوں آگے یہ دراصل آرام آدھا رہا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں میری رائے بدل گئی ہے میں وہ رائے رکھتا ہوں جو تم رائے نہیں رکھتے تمہاری رائے ہے لڑائی کی میری رائے یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو اور دوسرا معنی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں رہے تو یہ دوسرا معنی تھا اصل مراد ظاہر کیا اس نے وہ پہلا معنی کہ میری رائے بدل گئی ہے اس واسطے میں جانا چاہتا ہوں اور وہ دراصل سزا ملنے والا ہے پانچ مہینے تک اس یقور المنافقون جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی دھوکہ میں ڈالا ان مسلمانوں کو ان کے دین میں منافق جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گئے نبی کا ساتھ نہ دیا اور ان پر یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ نبی صلاح السلام کی لڑائی ہونے لگی ہے ایک بڑی فوج کے ساتھ اور یہ مسلمان پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ان کو ان کے دین دھوکے میں ڈالا یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب ہوں گے غالب کا پائیں گے یہ جب بچی بڑی جماعت کے سامنے جائیں گے تو مار کھائیں گے فرمایا جو بھروسہ کرے اللہ پر بس آگے تک زبردست حکمت والا براؤ کرا یہ مناسب جن نے یہ بات کہی ان کے بارے میں اب تکلیف کبھی تو دیکھے جب کافروں کی جان قبر کرتے ہیں مارتے ہیں ان کے منہ پر ان کی پیٹھ پر اور کہتے چکو جلدے کا عذاب یہ بدلا ہے اس کا جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے اور جان لو اندر طرح بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا تو فرشتہ آتا ہے اور کوئی تعاوت جان قبر کرتا ان منافقوں کی اور ان کو عذاب کی وہی سناتا ہے ان کا حال ہوگا جیسے حال ہوا فرعون والوں کا اور جیسے حال ہوا فرعون والوں سے پہلوں کا کیونکہ فرعون سے پہلے لوگ ہلاک ہوتے تھے یا فرعون ہلاک ہو گیا تھا وہ ہار ہوگا انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کی آٹو کے ساتھ پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر تاکہ اللہ تعالیٰ زور والا ہے سر سزا دینے والا زاد کا ہم نے یہ بات بتا دی ہے تم کو اس واسطے تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اگر کوئی احسان کرے اللہ اس احسان کو بدلتا نہیں جو احسان کیا کسی قوم پر حتیٰ کہ وہ اپنے دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں جب ان کی اپنی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے پھر اللہ ان سے احسان چھین لیتا ہے اور یہ بھی جان دو کہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ان کا حال ہوگا جیسے فراؤن فراؤن کا حال والوں کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے ان نے جٹوایا تھا رب کی باتوں کو بس ہم ان کو ہلا کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور غلط کر دیا فراؤن والوں کو اور یہ سارے ظالم تھے اچھا جی۔ اس جگہ تو یہ لفظ آئے ہیں زار کا بین اللہ بندہ رب یقینی اور ہمارے گاؤں میں بے حسین دوسرے مقام پر یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما قبن حتر یغیر ما حسین تو ایک جگہ اجماد ہے دوسری جگہ تفصیل ہے ان اللہ لا یغیر ما ماب کا معنی یہ ہے کہ کسی قوم پر جو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے اللہ اپنے اس احسان کو ختم نہیں کرتے حتا یو ما بانفسہم حسین کا آ کے لوگ جو ان کے دل کی کیفیت ہے اپنی وہ بدل دیتے ہیں ان کے اندر گناہ شروع ہو جاتے ہیں غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر خدا بند کریم انعامات کو کیا کرتے ہیں ختم ہو کرتے ہیں جیسے یہاں صاف آ گیا کہ اللہ نے کسی قوم پر اگر انعام کیا ہو تو اللہ اسے احسان کو ختم نہیں کرتے تا آ کے لوگ اپنی حالت بدل دیتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں غلط ہو جاتے ہیں پھر خدا بند کریم کے احسانات کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو شاید کا بھی یہی مانا جو یہاں موجود ہے لیکن لوگ اس کو کچھ معنی میں استعمال کرتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ نہیں کہ لوگ جب تک خود ٹھیک نہ ہونا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی لوگوں پر انعام نہیں کرتا تو یہ شعر ہے علامہ اقبال کا سمجھا رہا چلو وہ اپنی جگہ پر بات صحیح ہے یا غلط لیکن اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ قوم کی اپنی حالت جب تک اچھی نہ ہو اللہ مہربانی نہیں کرتا یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرے احسان کو اللہ ختم نہیں کرتا جب تک لوگ گندے نہیں ہو جاتے برے نہیں ہو جاتے ان نشر و دباب سارے جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو نے کور کیا بس وہ ایمان نہیں لاتے یہ کون ہے اللہ دیرا ہوں جن سے تیرا معاہدہ ہوا پھر انہیں اپنے معاہدے کو ہر بار توڑا اور وہ ڈرتے نہیں پھر اگر تو پائے ان کو لڑائی میں تو ان کے ذریعے سے بگا ان کو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے دیکھو نا اس آیت کا مشاملہ کون لوگ ہیں تو بنو بنوقراہدہ یہاں مراد لیے جاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ جو بنو قرضہ تھے تو نبی احکام کی جب مدینہ منورہ میں آمد ہوئی اس وقت ان کا بنو قرضہ کا نبی اسلام کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے مقابلے میں اگر کوئی جماعت آئے گی ہم اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے اس کے بعد انہوں نے پھر مکے والوں کو اصل دیا تھا اور مکے والوں کے ساتھ تعاون کیا تھا پتہ چل گیا نبی السلام کو بات چیت ہوئی کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے آئندہ کے لیے ہم آپ کے مقابلے میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے دوبارہ جس وقت وہ مال کا پیش آیا جس کو غزوہ آزاد بھی کہتے ہیں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں تو بنو قرضہ اس وقت بھی مشرقین عرب کے ساتھ مل گئے تھے اور خوبی اور کی امداد بھی کی بلکہ یہ وعدہ دیا تھا کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے کہ نبی اسلام کو بھی اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ کہیں عقب سے حملہ نہ ہو جائے تو فرمایا کہ جو لوگ معاہدہ کر کے ہر بات توڑتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ کو پھر لڑائی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو اگر آپ جنگ کے میدان میں پائے نا تو ان کو اتنی مار دے کہ پچھلے بھی یاد کرے بات تو ہم یہ سے کروں تاکہ ان کو اجرت آئے اور اگر تجھے ڈر ہو کسی قوم سے خیال کا کم ملنے میں رہے مارا سوا بس بات کو پھینک ان کی طرف پھینک دو ان کی طرف بات کو یہ نمازہ ختم ڈرا ہار کے تم اور وہ برابر ہو گئے اس بات کے جاننے میں کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے یہ نہ ہو کہ فریق سمجھتا ہے کہ معاہدہ ہے اور پھر تم اگر خلاف کرو تو وہ کہیں گے دیکھو جی مسلمان معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس کا خلاف کرتے ہیں تو پہلے ان کو بتا دو کہ ہمارے تمہارے معاہدے کیا ہو گئے ہیں ختم ہوتے ہیں بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیال کرنے والے کو تو جو آدمی معاہدہ کر کے پھر خیال کرے اللہ کو وہ پسند نہیں ہوتا لہذا بات بتانی چاہیے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے اور ہر کس خیال کرے وہ لوگ جو قابل ہیں کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے تاکہ وہ آگے نہیں کر سکتے دوسرا قانون برائے مومنین ہے تیار کرو ان کے مقابلے میں جو تم سے ہو سکے قوت اور گھوڑے بھی پانے ہیں جن کے ذریعے سے ڈراؤ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور کچھ اور بھی ان کے بڑے دشمن ہیں تمہارے تم ان کو نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے اب ان کو ڈرانے کے لیے تمہارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے قوت اور طاقت ہونی چاہیے جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ کے نام میں اس کا پورا بدلہ ملے گا تم کو اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا دیکھو نا یہ سفر آئے کہ جو قوت ہو سکے وہ تیار کرو نبی فرمایا اللہ اندر قوت آ رمی اللہ اندر قوت آ رمی قوت یہ ہے کہ تیر اندازی کی مشق ہو تو یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر تلواروں سے نیزوں سے تیروں کے ذریعے سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں آپ نے یہ کہنا تھا کہ بھائی تین چلانے کی مشق اچھی ہے یہ مشق کرنی چاہیے لیکن آج موجودہ دور کے اندر کلاشن کوف ہے اور پھر میزائل نکل گئے ہیں ظاہر بات ہے مسلمانوں کے پاس بھی یہ سارے اسلحہ ہونا چاہیے یہ سارے ہتھیار مسلمانوں کے پاس بھی ہونے چاہیے تبھی میدان جنگ کے اندر آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو پھر جس زمانے کے اندر جس قسم کا اسلحہ ہو تو مسلمان فوج کو اور مسلمان حکومت کو اس اسلحہ کے ڈھیر لگانے پائیے صحیح اپنے پاس جتنی ہمت ہو اس کے مطابق آدمی اسلحہ جمع کرے اور طاقت اپنی بڑھائے اس کے بعد جوری اللہ پر چھوڑ دے ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس کبھی بھی اسلحہ زیادہ نہیں ہو سکتا کو پاس نہیں لیکن توقع اللہ یہ ایک بہت بڑا اختیار ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتے ہیں وائن جانا ہو سر میں یہ دوسرا قانون ہے برائے نبی اور اگر وہ جھکے صلاح کے لیے اور تم بھی سنا کے لیے جھکو اور اللہ پر بھروسہ کرو بے شک وہ اللہ ہی ہے سننے والا جاننے والا اگر دشمن کہتا ہے کہ سنا کر دیا تو بے شک کر لو باقی اگر کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ دشمن بعض اوقات ظاہر سنا کرتا ہے ڈر پڑتا وہ تمہارا دشمن ہے تو میں ٹھیک ہے سنا کا حکم تو دے دیا اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک وہ اللہ ہے سننے والا جانے والا اگر وہ چاہیں گے تجھ سے ڈرا کرنا اللہ تجھے کافی ہے سنا چاہتے ہیں تو سنا کر لو اور اگر وسط کے پردے میں کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو کافی ہے <clears throat> کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی اسی نے آپ کو حکومت دی اپنی والوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے دلوں میں ارفت پیدا کر دی اگر تو خرچ کرتا جو بھی ہے زمین میں سارا کبھی تو ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکا جیکن اللہ نے الفت پیدا کی ان کے درمیان بے شک وہ زبردست حکمت والا تیسرا قانون برائے نبی اے نبی اب و اللہ و من بنے تباہ کرنے کو کافی ہے تجھے اللہ اور وہ جو تیرے تابع ہیں ایمان والے مدد اللہ کی ہوتی ہے تعاون ایمان والوں کا ہوتا ہے تو یہاں لفظ تو ایک استعمال ہوا لیکن اس لفظ کے مثال میں دو چیزیں آ جائیں گی اللہ کی طرف سے مدد اور مسلمانوں کی طرف سے تعاون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک ایسے عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اس عام معنی کے لیے حقیقت اور مجاز اس کے دونوں کیا بند ہے فرض بند ہے تو یہاں بھی یہی چھوٹ ہو جائے گی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ من سبا کا آتف ہے زمین پر میں نے یہ اے نبی تجھے بھی اللہ کافی اور جو تیرے ساتھ تابے دار ہے ایمان والے ان کو بھی اللہ کافی اس پر شکار پیدا ہوتا ہے کہ اگر من کا آتف ہے کاف زمین پر تو کاف ہے مضافل ہے اور یہ ہے مجرور اور قانون یہ ہوتا ہے کہ مجرور پر اگر اطف کرنا ہو تو اعادہ جار کا یا اعادہ مضاف کا لازم ہوتا ہے اور یہاں یادہ جار کا یا مضاف کا ہوا کوئی تو یہ ادب کیسے ٹھیک ہوگا یہی بات چلی تھی علامہ ابن طبیہ صاحب رائے محلہ کی اور ابو حیان نہ بھی کی امام ابن تیبیہ کہتے تھے کہ میں نے متعدد مقامات پر دیکھا ہے کہ حسب یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے حق و رندا یا حق بھی جندا اور حسب یہ اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہو نہیں ہوتا جب حسب کا لفظ اللہ کے غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو لہٰذا من کا عطف کرنا اللہ پر تو غیر اللہ کے لیے حسب کا لفظ استعمال ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے لہذا جو ہے وہ من کا کام زمین پر ہونا چاہیے ابو ایان نابی نے کہا کہ یہ کام زمین تو مجرور ہے اور مجرور پر تو بغیر یادیں جاری یا بغیر یادیں مذاق کے ادب ہو نہیں سکتا اس نے کہا یہ کوئی قانون نہیں ابن تعبیہ صاحب کہہ لگی یہ کوئی قانون نہیں ابو نابی نے کہا تو کہتا یہ کوئی قانون نہیں سیم وہ جیسے نابی نے یہ قانون لکھا ہوا ہے اور تو کہتا یہ کوئی قانون نہیں تو ابن تیمیہ بولا کہنے لگے ابن تیمیہ صاحب سیم وہ کی جو سو غلطی ہے نا ایک غلطی ہے جب علامہ ابن تیمیہ صاحب رائے مولہ نے جرت کر کے اتنے لفظ کہہ دیے کہ یہ سیم وید نابی کی سو غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے تو ابو حیام ایااندی سے ناراض ہو گیا کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں تجھے بڑا عادل فاضل سمجھتا ہوں لیکن ہر فن کے اندر تو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتا ہے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد ابو حیان بھی نے ساری عمر پھر علامہ ابن تعمیر سے بات نہیں کی کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھنے لگا ہے حالانکہ کسی دور کے اندر ابو حیان نہ بھی نے علامہ ابن تعبیہ کی بدا میں قصیدہ لکھا تھا جب یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد پھر علامہ ابن تعمیر کی مذمت میں اب وہ یادہ بھی کسی کا لکھا تھا باہر کہہ یہ ایک اختلاف ہے علامہ ابن تعمیرہ کی یہ بات تو بڑی مزری ہے کہ حسب کا لفظ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن اگر حسب کا ایسا معنی کر لیا جائے جس میں تعبر کو بھی داخل کر لیا جائے اور پرانے مجید میں یہاں پہ لفظ آئے ہیں ادا کا بزنس لین وہ مزید اللہ نے تجھے قوت دی اپنی مدد کے ساتھ اور ایمان والوں کے ذریعے تو یہاں بھی وہاں بھی یہ صاف لفظ ہے کہ قوت کا سبب اللہ کی مدد بھی ہے ایمان والے بھی ہیں ایمان والوں کا تعاون ہوتا ہے اللہ کی کیا ہوتی ہے مدد ہوتی ہے تو اسی قسم کا مضمون یہاں بھی اگر بنا دیے جائے تو کوئی حل والی بات نہیں ہے یا یہ نبی القتال چوتھا قانون ہے برائے نبی اے نبی مومنوں کو برگیفتہ کروں لڑائی پر اگر ہوں گے تم میں سے بیس سفر کرنے والے غالب آئیں گے دو سو پر اور اگر ہوں گے تم میں سے سو غالب آئیں گے ایک ہزار کافر پر اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ بات کو سمجھتے نہیں اب تکلیف کر دی اللہ نے تم سے اور معلوم کیا کہ تم میں کمزوری ہے اگر ہوں گے تم میں سو سبر کرنے والے غالب بائیں گے دو سو پر اور اگر ہوں گے تم میں ہزار غالب آئیں گے دو ہزار پر اندر جھوم سے اور صاف ساتھ ہے سبر کرنے والوں کا دیکھو نا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا فوج القبیر میں بڑی بات کی ہے کہ قرآن مجید کی آپ کتنی منسوخ ہے جلال الدین سیوتی صاحب نے تقریباً بیس آیات کا نسل تسلیم کیا تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے ان میں سے پندرہ کا ایسا حل پیش کر دیا کہ وہ معنی کرنے کے بعد وہ پندرہ آیتیں منسوخ ہو نہیں رہی پانچ کو منسوخ تسلیم کیا ان پانچ میں سے یہ ہے کہ پہلے بیس صبر کرنے والا دو سو پر غالب آنے کی بات تھی پھر سو صبر کرنے والا دو سو پر غالب آنے کی بات ہو گئی تو پہلی بات ختم ہو گئی دوسری بات اس کی کیا بن گئی ناشک ہو بن گئی تو گویا کہ یہ بھی ان پانچ آیات میں سے ایک ہے جس آیت کو حضرت شاہ بلیا صاحب منسوخ کہتے ہیں ہمارے حضرت مرحوم کہتے تھے کہ سے الفاظ آیت کو اگر دیکھا جائے نا تو نسل والا قول کرنے کی ضرورت ہو کوئی نہیں پہلا جملہ تو ہے انشاء والا حادث مومنوں کو لڑائی پر برنگیز کرو تو نسل ہوتا ہے انشاء میں تو ان تو ہے یہ کہ مومنوں کو لڑائی پر برنگیت کرنا چاہیے تو آج بھی یہ مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے حاکم ہیں ان کو چاہیے کہ مومنوں پر لڑائی پر کا کرتے رہا کریں آگے ہے خبر اگر بیس سو میں سبر کرنے والے دو سو پر غالب آئیں گے تو خبر کے اندر نثر نہیں ہوتا تو لہٰذا نہ پہلا حصہ آج کا منسوخ کہلا سکتا ہے نہ پچھلا حصہ آج کا منسوخ کرا سکتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اس آیت کے آ جانے کے بعد یہ جو اگلی آیت آئے کہ سو سفر کرنے والا دو سو پر غالب آئے گا اس کے باوجود ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اس کی نسبت ایک اور دو کی نہ تھی اس کے باوجود مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور غالب آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے امیر سے مسلمانوں کے غور کے حضرت ابو عبیدہ بن جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جگہ نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ پتہ چلا ہے کہ دشمن کافی تعداد میں ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کمک بھیجو اتفاق ایسا ہوا کہ کمر کبھی نہیں پہنچی تھی اور دشمن کی فوج میدان میں آ گئی اب کیا ہونا ہے کہ دشمن تو میدان میں آ گیا ہے اور کب لڑائی شروع ہو جانی ہے تو حضرت ابو میدان میں جگہ دیں مشورے کے لیے جو بڑے بڑے ان میں سے افسر تھے آلہ ان کو بلایا اور کہا کہ اب دو مشورہ کیا کرنا چاہیے اکثر لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ لڑائی کو ٹالنا چاہیے اور اگر کوئی بھیڑ ہوگی نا تو پوری لڑائی نہ شروع کی جائے اور بات چیت کے ذریعے سے بات کو ٹالنا کہاں آ کے ہماری کمر پہنچ جائے جو ہر عمر نے وعدہ کیا ہے کہ میں تھوڑے عرصے کے بعد کمر دوں گا کیونکہ ہر عمر میں بھی تو قبائل کی طرف خط لے کر بندے اکٹھے کرنے تھے خالد بن ولید بیٹھے تھے پاس اور چپ تھے کہا خالد تم کیوں نہیں بولتے کہا جی پھر شریعت کی جب رائے ایک طرف ہو گئی ہے اب میرے بولنے کا یہاں فائدہ کیا ہے کہا نہیں بولو تو صحیح اگر تم بھی اپنا مشورہ دو کہنے لگے کوئی بڑی بات نہیں پہلے دن وہ ساری فوج میدان میں بھی جھونکے گئے قانون یہ ہوتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آدمی میدان میں جھونکے جاتے ہیں اور باقی پیچھے رہ جاتے ہیں تو پہلے دن چونکہ وہ سارے آدمی میدان میں نہیں جھونکے گئے تو مجھے تیس آدمی دے دو جتنے بندے وہ جھونکے نا تو میں ان کے مقابلے کے لیے تیس بندے لے کر جا کے لڑائی شروع کر حضرت ابو بیدا کہنے لگے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ تقریباً ساٹھ ہزار کی فوج میدان میں جھونکنا چاہتے ہیں تو تیس آدمی اگر سات ہزار کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو سارے قتل ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے خود اپنے مشورے کے ساتھ ان کو بھیج دوں قتل ہونے کے لیے کل میں خدا کے نزدیک مجرم ہو جاؤں اب خاص مریض کا بھی پھر میری رائے اگر پوچھ تو میری رائے نہیں یہ بندے تھوڑے ہیں اخیر اتفاق ہوا کہ اگر باقی وہ سات ہزار کے مقابلے میں بندے لے آئے نا تو میں سات بندے لے جاؤں گا لیکن بندے چننے کا اختیار مجھے ہوگا یہ بندے چننے آپ کی مرضی پر نہیں ہوں گے چنوں گا میں حضرت ابو میدا بن جل نے کہا کہ بڑا حوصلے والا آدمی ہے اللہ پر بڑا متوقع ہے چلو اس کی بات پر عمل کرے چنا کے جس وقت ساٹھ آدمی میدان جنگ میں جا رہے تھے تو عیسائیوں کے سربراہ نے پیغام بھیجا کہ کل ہم یہاں بیٹھے رہے ہیں اگر تم نے کوئی غصبہ کرنی تھی ہمارے ساتھ تو کل بات چیت کرتے اب تو ہم میدان کے اندر اپنی فوج کو جھونک رہے ہیں اور اب تمہارا وفد آ رہا ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے محفوظ وفد کے لیے آ رہے ہیں بلکہ جیسے کہ تم میدان میں کچھ افراد کو جھونکا ہے تو ہم بھی میدان میں لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی لڑائی کرو پھر وہ تھے سات ہزار اور یہ تھے سات آدمی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ سات آدمی نے سات ہزار کا مقابلہ کیا کر رہا ہے تو وہ تو اپنی ہنسی میں تھے کہ چلو مقابلہ ہونا کیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کو مار لیں گے ادھر یہ سات آدمی تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے حضرت خان بن مریض نے کہا کہ جب سے ہابت توڑ حملہ کر دو بڑا زبردست حملہ کر دو تو وہ تو اپنی طرف سے مینار سے بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے جب بڑا شدید حملہ ہوا تو کئی آدمی ان کے ڈھیر ہو گئے تو ظاہر بات ہے جب کئی سارے افراد کو اپنی جماعت کی قدر ہوتے بندہ دیکھے تو خود بہت حوصلہ پت ہو جاتا ہے تو پھر دن بھر لڑائی تو رہی لیکن وہ سات ہزار مغلوب ہو گئے اور یہ سات آدمی مقابلے میں غالب آ گئے تو حضرت محروم فرماتے تھے کہ اگر اس آیت میں ایک اور دو کا مقابلہ نہ ہو بلکہ دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو حکم ہوئے ساتھ میں لڑائی نہ کرنے کا تو یہ واقعات پر کیا سٹیک ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں منع کوئی نہیں کہ اگر ایک اور دو کی نسبت نہ ہو بلکہ زیادہ نسبت ہو تو پھر بھی لڑائی جائز تو آئے تو جب لڑائی جائز آئے تو لہٰذا منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہر بتا یہ کہا جائے اگر کہ حکم ہے ایک اور دو کے مقابلہ ہو تو لڑائی کرنے کا اور اگر تعداد ان کی زیادہ ہو تو لڑائی کرنا واجب نہیں لازم نہیں تو یہ حکم یہاں آیت میں مضبوط ہو رہی ہے یہ حضرت ایک تحقیق ہے اصل بات یہی ہے کہ لفظ بھگ خفافہ کا موجود ہے اب اللہ نے تقریر کی ہے تو پہلی بات جو اللہ نے بتائی ہے ہے بے شک بطور خبر لیکن بعض اوقات خبر دی جاتی ہے اور اس خبر میں ایک حکم کو سیدھا ہوتا ہے اور وہ بطور انشاء سے خبر دی جاتی ہے جیسے وہ بھی ہے خبر لیکن ہے وہاں انشاء یہاں بھی ہے خبر کہ بیس دو سو کے مقابلے میں غالب آئیں گے مطلب یہ تھا کہ بیس کو دو سو کا مقابلہ کرنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ وہ مقابلہ کریں آگے فرمایا اللہ علیہ کو بندہ اب بندہ نے تقریب کر دی ہے یعنی یہ جو پہلا حکم تھا ضمن خبر میں کہ بیس دو سو کا مقابلہ کریں اب خدا نے اس میں تقریب کر دی اور اب گویا کہ یہ کہہ دیا کہ بیس دو سو کا مقابلہ بے شک نہ کریں جائز ہے ان کے لیے مقابلہ نہ کرنا اگر کہ منع نہیں ہے لیکن جائز ہے مقابلہ نہ کرنا اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں کمزوری آ گئی ہے یہ وقت تعداد مسلمانوں کی کی تھی تھوڑی ان کا حوصلہ اور توقع اللہ پر بہت زیادہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کئی دفعہ مسائل برداشت کر چکے تھے تو جو آدمی مسائل برداشت کرتا رہتا ہے اس کے اندر ایک قوت اور طاقت کافی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے بعد میں جب تعداد بھی بڑھ گئی توقع اور اللہ میں بھی کمزوری آ گئی تو پھر وہ بات پہلے والی باقی نہ رہی تو میں اب خدا نے تمہارے اندر کمزوری معلوم کی ہے اور پہلے حکم کو خدا نے تفریح کر دیا منسوخ کر دیا اگر تم میں سو ہو کر کرنے والا گاڑے باہیں گے دو سو پر اور اگر ہوں گے تم میں ایک ہزار گاڑے باہیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے بدلا مت صادرین اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہوتا ہے ماں کان نبی نے یہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک بھی ہے اور پانچواں قاعدہ بھی ہے نئی مناسب نبی کے لیے کہ آئیں اس کے پاس کہہ دی یہاں تک کہ وہ خوب خوب زندگی کرے زمین میں چاہتے ہو تم دنیا کا سامان اور اللہ چاہتے ہے آخر کو اور اللہ تمہیں زبردست والا اگر ایک بات لکھی نہ ہوتی پہلے تو تم کو تھا اس میں جو تم نے پکڑا تھا عذاب عظیم بس کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی حالات پاک اور ضرور اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان واقعہ اس طرح پیش آیا کہ غزوہ بدر میں جو افراد قید ہو گئے تھے ستر آدمی قید ہو گئے تھے حضرت عباس بھی انہیں کے اندر تھے جو قید ہو کر آئے تھے اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو حضرت اور بکر صدیق بولے کہ یا اللہ یہ ہماری برادری کے افراد ہیں آج یہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کیا پتا ہے کہ کل یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں لہٰذا احسان کرنا چاہیے ان کو کہہ دو فزیا دو اور ہم تمہارے بندے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر فضیا دینے سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا آئندہ کے لیے ہم لڑائیوں میں تیاری نہیں کر لیں گے مال ہوگا ہمارے پاس عمر بن خطاب تیری رائے کیا ہے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ جو میری برادری کا بندہ ہے وہ میرے حوالے کرو جو علی کی برادری کا بندہ ہے وہ علی کے حوالے کرو جو عثمان کی برادری کا بندہ ہے عثمان کے حوالے کرو اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو تہے تیز کریں تاکہ مشرقوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم کو اب یہاں برادری کا خیال کو نہیں باقی رہا اب ہم ایمان اور کفر کو دیکھتے ہیں جو آدمی کافر ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں ہر کوئی کیوں نہ ہو نبی علیہ السلام کے مزاج کے اندر کافی نرمی تھی نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بھی اس موقع پر یہ کسی اور موقع پر استعمال کیے فرمایا اگر تم دو ابو بکر و عمر ایک بات پر اتفاق کر لو تو میں اس کا خلاف کبھی نہ کروں لیکن اگر تم دو میں اختلاف ہو تو پھر میری مرضی جس کی چاہے رائے قبول کرو تو نبی علیہ السلام نے حضرت البکر صدیق کی رائے کو قبول کیا آگاہ کے درمیان میں ایک وئی بھی آ گئی تھی وئی یہ آئی تھی کہ یہ قیدی جو ہیں اگر ان سے فضیا دے کر چھوڑو گے تو پھر تمہارے اوپر بھی اگلے سال آزمائش آئے گی تو مسلمانوں نے کہا کہ چلو اگر ہمارے بندے شہید ہوں گے اگلے سال تو وہ شہادت کا درجہ حاصل کر لیں گے تو ہم ہی مار لے کر فدیہ دے کر ان کو چھوڑنا ہی مناسب ہے لیکن وہ جو وہی آئی تھی اس میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ مرضی تمہاری یہ دیتا ہو کرو پابند نہیں کیا گیا تھا کہ تم نے فدیا نہیں لینا تو مسلمانوں نے فدیہ دے لیا جب یہ بات ہو گئی فدیا کی ان کو کہا گیا کہ فدیا مہیا کرو انہوں نے پھر پیغام بھیجے پھر فدیا آیا ان کو آزاد کیا گیا کئی لوگوں نے فدیا وہاں دے دیا کئی بعد میں مل گیا فدیہ اس کے بعد دوسرے دن حضرت عمر آئے تو دیکھا نبی رسام بھی ہو رہے ہیں حضرت اور بکر صدیق بھی رو رہے ہیں اب کی اللہ کیا بات ہو گئی ہے مجھے بھی بتاؤ اگر مجھے رونا آئے تو ٹھیک ہے پھر مجھے بھی رونا آ گیا آپ کی مطابت ہوگی اگر رونا نہ بھی آئے تو پھر بھی کم از کم ایت رونے کی تو بڑھاؤں تاکہ میں تمہارے سب شریک ہو جاؤں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بڑا احتاب آیا ہے اور اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا یہ جو عام طور پر قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے فدیا دے کر چھوڑنا یہ سلوک کرے قیدیوں کے ساتھ ابھی یہ کام کرنا مناسب نہ تھا ابھی کافروں کی خون ریزی ہونی چاہیے جب کافی خون بہ گئے کافروں کا پھر اگر قیدی آیا کریں پھر اس کے بعد فدیا دے کر چھوڑا کریں تو بے چھوڑ دیا کرے لیکن ابھی یہ وقت نہیں تھا دنیا کے سامان کا تم نے ارادہ کیا اللہ چاہتا ہے کو اللہ زبردست والا ویسے تمہارے اتحاد میں خطا ہوئی ہے اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اتحاد میں خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے معاوضہ نہیں ہوتا اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ جو تم نے مار دیا اس کی وجہ سے سخت سزا آ جاتی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سزا اللہ کی طرف سے آئی قریب آ کر ہو گئی کیونکہ یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اتحادی خطا پر معاوضہ نہیں ہوتا اس بات سے سزا نہیں آئی اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو مال غنیمت ہم کو ملا ہے فدیے کے طور پر اس مال کو اب کھانا جائز ہے کہ نہیں کیوں اس واسطے کہ اللہ نے تو کام کیا ہے کہ یہ مال تم نے دیا کیوں ہے تم کو خون ریزی کرنی چاہیے تھی فرمایا نہیں کھانا جائز ہے کھاؤ جو تم نے فدیہ حاصل کیا رات میں وہ اللہ سے بے شک اللہ مسلم والا مہربان دیکھو نا یہاں یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام سے اتحاد میں خطا ہوئی تھی اور اس اتحادی خطا سے مار آیا تھا تو کیا یہ مال کھانا جائز ہے یا کہ جائز اور نہیں تو میں ٹھیک ہے اتحادی خطا پر تم نے عمل کر دیا مال کھانا لیے کیا ہو گیا جائز ہو گیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر مشتحل کے اتحاد میں خطا بھی ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے جائز اور ہوتا ہے اگر یہاں عمل کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ اللہ کہہ دیتے کہ یہ مال واپس کرو لیکن اللہ نے مال واپس کرنے کا نہیں کہا تو ثابت ہو گیا کہ مجھ تحد کے امتحان میں خطا بھی ہو جائے تو عمل کرنا اس پر کیا ہوتا ہے جائز اور ہوتا ہے مجھ تحد خطا کرے تو عمل کرنا ٹھیک غیر مجھ تحد اگر ٹھیک بات بھی کہے تو عمل کرنا پھر بھی ٹھیک نہیں صاف حدیث ہے نبی رسام کی کہ جو آپ نے قرآن مجید میں اپنے اندازے سے ایک بات کہے آیت کے معنی کا پتہ اس کو نہ ہو اور آیت کا معنی ٹھیک کر دے تب بھی اس کی کیا ہے غلطی ہے جو برا کہ جس آدمی کے اندر مرکہ تفصیل کا یا مرکہ اتحاد کا بھی اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جس آدمی میں مرکہ اتحاد کا ہے اس کو بات کرنے کی اجازت ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہو یا اس کی بات کیا ہو جائے خطا ہو جائے لیکن بات کرنے کا اس کو حق حاصل ہے یا نبی جو کل پل تم یہ چھٹا قانون ہے برائے نبی اے نبی کہ ان کو جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے اگر اللہ جانے تمہارے دلوں میں خیر کو دے گا تم کو بہتر اسے جو لیا گیا تم سے اور بخشے گا تم کو اور وہ ذرا بخشنے والا مہربان اور اگر وہ چاہیں تو اسے خیال کرنا پتا نہیں وہ خیال کر چکے اللہ سے پہلے پھر انہوں نے ان کو قابو دیا اور وہ ذرا جاننے والا حکمت والا ان نظرین عامر بہادر جہاد کی بھی تقریب ہے ہجر کی بھی تقریب ہے اور مسلمانوں کو آپس میں اکٹھے رہنا اتحاد کی بھی ترغیب ہے جو لوگ ایماندار اور ہجرت کی اور اپنی مال قربان کی اور اپنی جانیں قربان کی اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی یہ بعض ان کے بعض کے دوست ہوتے ہیں مہاجر اور انصار یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی گئے ہیں اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن اپنے علاقے کو چھوڑا نہیں تمہاری ان کے ساتھ دوستی کوئی نہیں تا آ کے اپنا وطن چھوڑے ویسے اگر وہ تم سے مدد چاہے دین کے معاملے میں تو مدد بے شک ان کی کرو لیکن اگر وہ مدد چاہیں ایسی قوم کے مقابلے میں جس قوم کے ساتھ تمہارا اور دو پیمان ہے اس قوم کے مقابلے میں اپنے مومن بھائیوں کی بھی تم مدد نہ کرو کیونکہ تمہارا مرد ہے ایک قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کا اب تم لڑائی کرو گے تو تمہارے مرد کے اندر خیال بڑھے گی اور وہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے ہو جو کافر ہیں بعض ان کے بعد کے دوست ہیں تو جب کافر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی تو چاہیے نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرے اگر تم یہ کام نہ کرو گے فطرہ ہوگا زمین میں اور فساد کبیر اور جو لوگ ایماندار اور حضرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اور جو جن لوگوں نے کو جگہ دی اور مت کی یہ سارے پکے مومن تو اللہ نے یہاں تمام مہاجرین اور انصار کے بارے میں مومن مین حق کا گلافت بولے ہیں یہ پکے ایمان والے ہیں تو جب یہ پکے ایمان والے ہیں تب ان کے ایمان میں شک کرنا ٹھیک نہیں ان کے لیے بخش ہے اور ان کے قریب ہے عزت کی روزی اور جن لوگ اور جو لوگ ایماندار کے بعد اور ہجرت کی اور پھر جہاد کے اعتماد پر مل کر وہ بھی تمہارے ہو جاتے ہیں جو پہلے ہجرت کر کے آئے وہ بھی دوست بن گئے جو دیر سے ہجرت کر کے آئے وہ بھی تمہارے بن جائیں گے رشتے دار بعض ان کے زیادہ قریب ہے بعض کے کے حکم میں بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے